کہ اب میری نگاہوں میں ججتا بچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار گئے نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سر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 ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ارے جن کے تلووں کا ہے ہے آب حیات وہ جانے مسیحا ہمارا نبی مانگنے والے ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ہاں، دینے کو منہ چاہیے نہ کہ دینے کو ہاتھ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے لیکن قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں دینے کو منہ چاہیے کیا مطلب ارے منہ بھی تو ایسا چاہیے نا کہ جس کے منہ سے نکل جائے ہو جا تو ہو جائے جیسے تیرے سرکار ہے ایسا نہیں کو باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا کسانی محمد چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار میں بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام آپ نے کہنا ہے لاکھوں سلام ارے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے اس رنگت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سجا اس سعادت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو نہرا بے کعبہ جھکی ان بھو کی لطافت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی پینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام پڑ گئی جس نے محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سب ابرے کرم چھا گیا رخ کدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرح اٹھ گئی تب نے تم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جیسے میرے سرکار ہے وہ والے وہ کان حضور دور سے بھی سنتے ہیں حضور قریب سے بھی سنتے ہیں پکارو یا رسول اللہ پکارو پکارو رسول خاندان لال کرامت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی کھلے خجسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام جیسے میرے سرکار گئے بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار شب الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرہ اے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو ذاتی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش باری تیرا محرم راز ہے روح امی تیرا مسند ناز ہے عرش باری تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو سراغ شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی پوچھتا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی بھی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جو نہ ہو ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی دیکھو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان گئے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 دیے نہ روح امی نہ عرش بانی نہ لوح موبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھولی ازل کی نیہا تمہارے لیے یہ پیس دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں نے دیے تمہارے دیے ہیں یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاپ سیے یہ سترے بادا تمہارے لیے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے وقت پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوں میں خور کو تمہارے لیے جیسے کا ر گئے ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں ہاتھی میں برایا تمہیں قاسی میں اتایا تم پہ ستایا تمہیں بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کماری پاک مریم وہ تو فیغ کا دم ہے جب نشان شان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے سدرا والے چمڑے جہاں کے کھالے سب مانے چھان ڈالے تیرے پائے کا نام پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے بنا جیسے سر کار گئے ایسا نہیں کوئی جیسے سر سرکا چار زیبائیاں ادا ہوئی ہزار کام لیا میں نے خوش بیان سے ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے بس رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں نہ دکانے آئی نہ ساز میں جیسے میرے سرکار ہے حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی اور یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سر پہ نظر دیکھ مگر دیکھ مگر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سر پہ نظر مگر دیکھ ادب سے کیونکہ یہ گمبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی عشق والے بیٹھے عشق والوں میں عشق کی بات کی جائے تو لطف دیتی ہے ایک دن آسمان نے زمین سے کہا ہے زمین سن مجھ پر سورج ہے مجھ پر چاند ہے مجھ پر تارے ہیں ہیں زمین نے سنا سن کر کہا ہے آسمان سن کچھ پر سورج ہے سہی کچھ پر چاند ہے سہی کچھ پر تارے ہیں سہی لیکن سن آسمان مجھ پر مدینہ ہے مجھ پر مدینہ ہے زمین نے وہ جواب دیا ایسا تانا دیا کہ آسمان کی کمر جھک گئی حضرت فرماتے خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے ہمارا اعزاز یہ حاصل ہے زمین کو چونکہ اپلاک پہ تو گنبد خزرا نہیں کوئی اپلاک پہ تو خزرا نہیں کوئی اس رنگ کا اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی ارے گنبد تو بہت ہے گنبد تو تو بہت ہے مگر بہت ہے ہاں، گنبد تو بہت ہے لیکن اس گنبد کی کیا بات کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں آلہ حضرت کا قلم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گا عتیق و عمر کی ہے سادین کا قرآن ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی ارے گنبد تو بہت ہے مگر خزرا نہیں کوئی گنبد تو مگر خوب یہ سچ ہے کہ خالد سا یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا نکو نہیں کوئی سچ ہے کہ مجھ مجھے کو نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی مل کے بولو جیسے میرے سرکار ہاتھوں میں پرچم نہیں تو کیا ہوا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اسے پرچم بنا لو اور مل کے کہو جیسے میرے سر ایسا کوئی کو جیسے میرے سر گئے